وہ مال ان فقیر مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مال و دولت سے نکال دیے گئے وہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے تھے وہی لوگ سچے تھے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مال میں جن لوگوں کا گزشتہ آیت میں حق بتایا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ اہتمام اور ہمدردی کے مستحق وہ مہاجر فقرہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا اور اس کے دین کی مدد کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور مدینہ اس حال میں پہنچے کہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی تھی اور نہ تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا اور چونکہ ان کے اخلاص عمل کے ذریعے ان کے دعوے ایمان کی تصدیق ہوتی تھی ان کا انگ انگ بتا رہا تھا کہ انہوں نے سب کچھ صرف اللہ کے لیے لٹایا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں صادقین کے لقب سے نوازا